السلام علیکم خواتین و حضرات financial accounting series two lecture number بائیس کے ساتھ مجاہد عشائی حاضر ہے گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایک اوور ویو لیا تھا لائبلٹیز سائٹ کا آج ہم لائبلٹیز سائڈ کے آئٹم بائی آئٹم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اس سلسلے میں شیئر کیپٹل یا کیپٹل جو ہے اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے لیکن کیپٹل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لائبلٹیز کا تصور ہے جس میں کہ کرنٹ لائبلٹیز یا اکروس ہیں جس میں کہ پروویژنز ہیں اور جس میں کہ کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہیں ان کو ہم دہرا لیں اکروولس جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکروول اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت ان کا وجود میں آتا ہے یہ وجود میں آتی ہیں اور یہ وہ ایکسپنسز ہیں جو کہ کاز تو ہو گئے یعنی وہ ایکسپینڈ ہو گیا پیسہ لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ ابھی نہیں ہوئی مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی مثال میں نے بجلی کے بل کی دی تھی اور بجلی کا جو خرچ تھا اس مہینے ہم نے بجلی استعمال کی ہم نے بجلی کا خرچ کیا لیکن چونکہ بل نہیں آیا تیس تاریخ تک اس لیے ایکسپنس جو ہے جو اس کے خرچ جو ہے جو اس کے اخراجات ہیں بجلی کے وہ اکرو کر لیے ہم نے جب بل آئے گا تب اس کی ادائیگی ہوگی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ کتنے اماؤنٹ کا بجلی کا بل جو ہے وہ ہم اکرو کریں گے یا ایکسپینس کا کریں گے ریکارڈ اس کے دو ہی طریقے ہیں ایک یہ کہ پچھلے مہینے کی مناسبت سے یا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس مہینے اور پچھلے مہینے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پچھلے بل کے حساب سے جو بل پے کیا ہم نے اس کے حساب سے ہم اس دفعہ ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈال لیں گے اب یہ اماؤنٹ جو ہے یہ آپ نے خرچے کے طور پہ بک کر لیا اور اس کی کارسپونڈنگ اینٹری جو ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کہاں کریں گے وہ اکروڈ ایکسپینس میں کریں گے یا پروویژن میں کریں گے اگر یہ پروویژنل ایسٹیمیٹ ہے تو اب پروویژن میں اور اکروول میں کیا فرق ہے اسی طریقے سے کنٹینجنٹ لائبلٹیز یہ کیا ہوتی ہیں اور ان میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے تو یہ چیز پہلے ہم دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم کیپٹل کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں لائبلٹیز کو ہم نے جو ہے وہ جج بھی کرنا ہے کہ جی کیسے لائبلٹیز اکروولز ہیں دوسری لائبلٹیز ہیں مثال کے طور پہ آپ نے کوئی اسٹیشنری خریدی ہے یا کوئی اور مال خریدا ہے جس کی پیمنٹ یا ادائیگی جو ہے وہ ابھی نہیں کی آپ نے وہ آپ آئندہ چند دنوں میں کریں گے تو چونکہ وہ چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں اس لیے ایک ایسٹ یا ایکسپینس جو ہے وہ ارائیز ہو گیا جب ایسٹ اور یا ایکسپینس ارائیز ہوا تو اس کے ساتھ جو ہے کورسپونڈنگلی اس کی لائبلٹی بھی ارائیز ہوگی کیونکہ اس کی پیمنٹ نہیں ہوئی اگر پیمنٹ ہوئی ہوتی تو پھر کریڈٹ جو ہے وہ کیش اکاؤنٹ کو جاتا یا کیش بک میں لکھا جاتا کریڈٹ سائٹ کے اوپر کہ جی یہ پے آف ہو گیا لیکن اگر پے آف نہیں ہوا تو وہ لائبلٹی سائٹ پہ جائے گا جہاں پہ ہمارے پاس بل یا انوائس جو ہے وہ موجود ہے لیکن ادائیگی کی ڈیٹ جو ہے ابھی کچھ اور دن بعد ہے تو وہاں پہ اور مہینہ بیچ میں ختم ہو جاتا ہے تو last date of the month کو ہمیں یہ خرچہ جو ہے یہ اکرو کرنا ہوتا ہم اس وقت جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے اکروول اینڈ ادر لائبلٹیز کا بنایا ہے یہ کیا ہوتی ہیں یہ ایک پرزینٹ آبلیگیشن ہوتی ہے یعنی آج وقت میں ہمیں یہ ادائیگی کرنا ہے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ یہ ادائیگی ہم کریں گے ہم نے یہ اس کے عوض جو مال لینا تھا یا جو نیچر آف سروس لینی تھی وہ ہم لے چکے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے لہذا یہ پریزنٹ آبلیگیشن ہے وہ جو سروس لی وہ پچھلے چند دن میں لی اس پورے مہینے میں وہ سروس لی لہذا it is a result of a past event accrual liabilities are those items the settlement of which will result in outflow of economic benefit تو یہ بات جو ہے یہ اکروول اور ادر لائبلٹیز کے حوالے سے ہوئی اب سوال یہ آتا ہے کہ پروویژن کیا چیز ہے پروویژن بھی ایک پرزنٹ آبلیگیشن سے ریلیٹ کر سکتی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ایسٹیمیٹڈ ایک اماؤنٹ ڈالا بجلی کے خرچے کا بجلی آپ نے استعمال کی لیکن اس کا بل نہیں آیا تھا آبلیگیشن کرنٹ ہو گئی یا پریزنٹ ہو گئی کہ جناب بجلی استعمال کر چکے ہیں اب چونکہ بل نہیں آیا ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں ہمیں معلوم لہذا اب کیا کریں گے اب یہ کریں گے کہ جی ایک پروویژن ڈالیں گے پروویژن فار الیکٹریسٹی ایکسپینس کیونکہ جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں گے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں انکم کیا ہوئی اخراجات کیا ہوئے تو اس خرچے کے اندر بجلی جو کہ استعمال ہوئی اس کا کچھ نہ کچھ کاسٹ تو خرچے میں آنی ہے اور وہ اس پروویژن کی بیسس پہ آئے گی ہاں اگر ہم اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیش بیسس پہ بنا رہے ہوتے یا کیش سسٹم کے تحت کر رہے ہوتے اکروول کے سسٹم کے تحت نہ کر رہے ہوتے تو پھر جس مہینے میں بل ادا ہوگا اس مہینے میں وہ خرچہ بک ہوگا جس مہینے میں نہیں ہوگا وہ خرچہ نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ بات ہم کر رہے ہیں اور کمپنیز کے حوالے سے خاص طور پہ اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ کی تو اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ میں اگر سروس یا اگر آپ نے یہ یوٹیلیٹی جو ہے وہ استعمال کر لی ہے اور اس کا بل نہیں آیا ایک ایسٹیمیٹڈ پروویژن ڈالتے ہیں آپ تو وہ present obligation again it is a result of a past event and the settlement of which will result in future outflow of economic benefit تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پروویژنس کے حوالے سے اور آپ کی جو accruals and other obligation other liabilities تھیں ان کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں جو ہے ابھی تک تو ہوئی لیکن پروویژن میں ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ where the amount and payment is uncertain amount اس لیے انسرٹن ہے کہ بل نہیں آیا بل کب آئے گا امید کی جا سکتی ہے کہ مہینہ ختم ہونے کے سات دن کے بعد آئے گا چھ دن کے بعد آئے گا چار دن کے بعد آئے گا پندرہ دن کے بعد آئے گا کیونکہ بل ہم نے جاری نہیں کرنا بل کسی اور نے جاری کرنا ہے لہذا جب وہ جاری کر دیں گے تو ہم اس پروویژن کو ایڈجسٹ کر لیں گے تو اماؤنٹ اور پیمنٹ اس کی جو ہے کب ہونی ہے یہ دونوں چیزیں چیزوں کی انسرٹینٹی ہوتی ہے and this is what makes provision different from an accrual and other liability اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پروویژن ہم نے بات کی ہے پہلے سیریز ون میں بھی کی ہے اس سے پہلے لیکچرز میں بھی کی ہے provision for doubtful debts کی اب provision for doubtful debts بھی ایک پروویژن ہے کیونکہ وہ ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے کہ اتنے اماؤنٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ریکور نہ ہو اس میں بھی چیز یہ ہے کہ جی نہ اماؤنٹ کی سرٹینٹی ہے کہ کتنی ڈیٹ ہو ڈیٹ جو ہے وہ بیڈ ہو جائے گی واپس ہمیں نہیں ہوگی ادا نہیں ہوگی یا وہ کتنے عرصے کے اندر ہمیں وہ پوری کی پوری ڈیٹ وصول نہیں ہوگی تو وہ انسرٹینٹی ٹائم کے لحاظ سے اور جو ہے وہ اماؤنٹ کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے وہ موجود ہے اب ذرا آئیے کہ کنٹینجنٹ لائبلٹیز کی طرف چلیں کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے ہیں کہ جی وچ آر جس کی جس کا جس جو جو جو ایکچولی اس وقت لائبلٹی بنیں گے کہ اگر کچھ ایونٹس جن پہ ان کا انحصار ہے وہ ایونٹس ہوتے ہیں تو مثال میں نے آپ کو دی تھی آپ کو یاد ہوگا آف ایک کوٹ کیس کہ کوٹ کیس ایک ہے کمپنی کے خلاف اب ہمیں آج کے دن یہ معلوم نہیں کہ وہ ہمارے خلاف جائے گا یا ہمارے حق میں ہوگا یا اگر فرض کر لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چانسز یہ ہیں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جائے گا تو اس میں جو ہمارے اوپر کاسٹ آئیں گی یا ہمیں جو کلیم ادا کرنا پڑے گا اس کا ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہوگا یہ ہم صحیح طریقے سے ایسرٹین نہیں کر سکتے تو یوں کنٹینجنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ دو قسم کی ہو جاتی ہیں پہلی قسم جو ہے اس میں پھر پریزنٹ آبلیگیشن ہے یعنی آج ہمیں پتا ہے کہ جی یہ لائبلٹی کاز ہو سکتی ہے it is a result of the past events لیکن the settlement of which is expected یعنی توقع کی جاتی ہے کہ اس کی سیٹلمنٹ جب ہوگی تو اکنامک آؤٹ فلوز ہوں گے بینیفٹس جو ہیں ان کا آؤٹ فلو ہوگا تو یہ بات جو ہے یہ ایک قسم کی کنٹینجنٹ لائبلٹی کی ہے کہ آج وہ لائبلٹی تو ہے لیکن اور یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ جی اگر وہ مٹیریلائز ہو گئی تو پھر اکنامک بینیفٹس کا آؤٹ فلو ہوگا لیکن the liability may not be recognised since the recognition criteria are not met the amount is not readily measurable اور it is not probable the future economic benefit is needed to settle the obligation یعنی اب دو چیزیں آ گئی یہاں پہ ایک کہ جی لائبلٹی جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ارائز ہی نہ ہو ہی نہ ہو کیوں کہ جو ریکگنیشن کا کرائٹیریا ہے شاید وہ ہی نہ میٹ ہو یعنی وہ کورٹ کیس یا وہ جو بھی ہے اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو یا فیصلہ ہمارے خلاف نہ ہو اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہو لیکن کاسٹ نہ اوارڈ کی جائیں یہ تو کورٹ پہ منحصر ہے کہ جی وہ ہمیں کاسٹ ہم پہ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا دوسری کہ جی اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ کیا ہے کیا ہوگا فائنل اماؤنٹ کیا ہوگا اس لائبلٹی کا یہ ہمیں نہیں معلوم اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی it is not probable that the future economic benefit is needed to settle the obligation یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا خیال تھا کہ ہم آ, اس کنٹینجنٹ لائبلٹی کو اگر ہم کانٹریکٹ کی صورت میں لے آتے ہیں تو اس سے جو فائدہ ہم اٹھانا چاہتے ہیں وہ اگر ہم فرض کیجئے کہ یہ فیصلہ کر لیتے چینج کر لیتے اپنی مائنڈ کہ نہیں صاحب ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس اس فائدہ اٹھانے کی یا اس ایسٹ کی یا یہ کانٹریکٹ کرنے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو ایک کانٹریکٹ میں تبدیل کرنے کی تو پھر ہماری کوئی لائبلٹی جو ہے وہ شاید نہ ہو تو جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ جی آپ نے اس کو کنورژن کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے ابھی تو ایک چیز ہے کہ جی ہاں ہو سکتا ہے کہ جی اگر ہم کانٹریکٹ سائن کر لیں اگر ہمارے خلاف کیس مقدمہ جو ہے وہ ہمارے خلاف چلا جائے تو پھر یہ ہوگا لہذا کنٹینجنٹ ہے اپون سرٹن ایونٹس ہیپنگ تو یہ ہو گئی ایک ٹائپ آف کنٹینجنٹ لائبلٹی اب دوسری کنٹینجنٹ لائبلٹی دوسری کنٹینجنٹ لائبلٹی جو ہے وہ ایک پاسبل آبلیگیشن ہے پہلی والی پرزنٹ آبلیگیشن تھی یہ پاسبل آبلیگیشن ہے existence of which is to be confirmed یعنی اس کا وجود جو ہے وہ بھی ابھی کنفرمڈ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ لائبلٹی ارائیز ہو تو دو باتیں تو یہ ہو گئی تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بائی دی اکرنس اور non occurrence of uncertain future events that are not wholly in the control of the enterprise یہ لائبلٹی جو ہے یہ ریئلائز یا مٹیریلائز ہوگی کہ وہ ایونٹس جن کے اوپر ہم انحصار کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ ہو گئے یا اگر وہ نہ ہوئے تو پھر شاید یہ لائبلٹی جو ہے وہ ارائز ہوگی تو یہ ہو گئی دوسری قسم کی کنٹینجنٹ لائبلٹی بہرحال کنٹینجنٹ لائبلٹیز مختصراً یہ ہیں کہ جی they are dependent on possible occurrence which cannot be determined with any amount of certainty as of date تو یہ جو ہے یہ لائبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے مختلف قسم کی لائبلٹیز اکروولز پروویژنز اور کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے حوالے سے مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا اب یہ ایک جو سلائیڈ اس وقت آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے وہ ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ فلو چارٹ ہم نے بنایا ہے کہ آپ لائبلٹی کو کس اسٹیج پہ ریکگنائز کریں گے یا اس کو اگنور کریں گے یا اس کو کنٹینجنٹ لائبلٹی کے طور پہ شو کر تو یہ سلائڈ جو ہے یہ یہی باتیں جو ابھی میں نے آپ سے کہیں ان کا ایک تصویری نقشہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ ہو گئی لائبلٹیز کی کہانی ختم اوور ویو مختلف قسم کی لائبلٹی اب ہم شیئر کیپٹل کی طرف آتی ہے اور دوبارہ آپ کو اس بیلنس شیٹ کے اوپر لے کے چلتے ہیں جہاں سے جہاں پہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ جی شیئر کیپٹل کی پریزنٹیشن کیسے ہوتی ہے شیئر کیپٹل کے اندر کیا چیز شامل ہوتی ہے شیئر کیپٹل میں شیئر کیپٹل ہی ہوتا ہے وہ دوسرا لفظ جو ہم نے استعمال کیا تھا وہ ایکوٹی کیا تھا یا شیئر ہولڈرز فنڈز کیے تھے شیئر کیپٹل جو ہے وہ ایکوٹی کا حصہ ہے وہ شیئر ہولڈرز فنڈز کا حصہ ہے ایکوٹی اور شیئر ہولڈرز فنڈز میں اور کیا چیز شامل ہے انڈسٹریبیوٹیڈ ریزروز تو آج ہم جو بات کر رہے ہیں یا کریں گے اب وہ ہے کیپٹل کی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا لفظ استعمال کیا شیئر کیپٹل یہ اسپیسیفائڈ ہے اس حوالے سے ہے کہ جہاں پہ وہ کیپٹل جو شیئرز کے عفظ جو ہے جاری کیا گیا ہے شیئرز کیا ہوتے ہیں اور یہی کیپٹل جو ہے بیسکلی وہ سرمایہ ہے جو ایک مالک ایک کاروبار میں لگاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ سرمایہ جو ہے یہ لون کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یہ شیئر کیپٹل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہم صرف شیئر کیپٹل یا کیپٹل کی بات کر رہے ہیں ہم لون کی بات نہیں کر رہے لون جو ہے وہ لون کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے لون ٹو دا کمپنی وہ کیپٹل کے طور پہ نہیں ٹریٹ کیا جاتا تو کیپٹل کے اندر تو وہ فنڈز ہیں جو کہ اونرز آف دی کمپنی نے یا اینٹی نے کانٹریبیوٹ کیے ہیں to run the business of the entity loans ایک لون ایک قرض ہے جو ادھار ہے پیسہ جو کمپنی کو دیا گیا وہ کیپٹل کے نہیں ہے کیپٹل کے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی بزنس نہیں چل سکتا کاروبار نہیں چل سکتا سرمایہ بیسک سرمایہ ہے اب سب سے پہلے تو سول پروپرائٹر کے حوالے سے اسی کیپٹل کی بات کر لیں ایک انڈیویجل ایک شخص ایک کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کچھ لوازمات ہیں ان لوازمات کو ایکوائر کرنے کے لیے کہ جو دکان مال اس دکان کے اندر کوئی شو کیس کوئی کرسی بیٹھنے کے لیے شاید کچھ اور بھی چیزیں چاہے ضرورت ہو اب وہ تمام چیزیں خریدنے کے لیے اور اس دکان کا چھ مہینے ایک سال کا کرایہ دینے کے لیے پیسے درکار ہیں یہ تمام پیسے جو ہے یہ کون دے رہا ہے یہ میں دے رہا ہوں ایز این اونر مالک یہ پیسہ جو میں نے دیا اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے چلانے کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ کیپٹل کہلاتا ہے کاروبار اس پیسے سے چل گیا اب میں پروفٹ ارن کر رہا ہوں اب یہ پروفٹ کیا چیز ہے پروفٹ چیز یہ ہے کہ جو میری انکم ہے اس کاروبار سے جو بھی کچھ میں بیچ رہا ہوں وہاں سے اس کا اور میرے اخراجات کا ڈفرنس جو ہے وہ پروفٹ آ گیا وہ پروفٹ جو ہے وہ سول پروپرائٹر شپ میں سے اگر میں اپنی ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں اپنے گھر کو چلانے کے لیے لیتا ہوں تو وہ میری ڈرائنگ کہلاتا ہے اور جو پیسہ میں نہیں لیتا جو پیسہ میں نہیں لیتا کاروبار میں ہی رہنے دیتا ہوں وہ میرے کیپٹل میں وہ جو بیسک سرمایہ میں نے لگایا تھا اس میں ایڈ ہوتا جاتا ہے تو یہ جو تصویر ابھی میں نے کھینچی یہ سول پروپرائٹرشپ کے حوالے سے اور اسی چیز کو ہم اب یہ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کیپٹل ہے کیا ہے اوپننگ بیلنس کہ جناب شروع میں نے کس سے کیا تھا شروع میں نے دس لاکھ روپے سے کیا اس کے بعد میں نے شاید اور ضرورت پڑ گئی پانچ لاکھ روپے اور دیا پندرہ لاکھ ہو گیا میں نے اس سال میں اس چھ میں ششمائی میں مہینے میں جو ہے وہ میری سرپلس یا میرا پروفٹ جو ہے وہ لٹ سے کہ جی پانچ ہزار روپیہ ہوا اور میں نے پانچ ہزار روپے ہی اپنے گھر چلانے کے لیے نکال لیے اب میرا کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپیہ ہوگی اگر فرض کیجئے کہ پروفٹ جو ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ہوتا اور میری ڈرائنگ جو ہے وہ پچاس ہزار روپیہ ہوتی تو پھر میرا کیپیٹل کا کلوزنگ بیلنس جو ہے وہ سرمایہ کا جو میں نے اس کاروبار میں لگایا ہوا ہے وہ پندرہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہو جاتا تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے سرمایہ کا جو کہ سول پروپرائٹر کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا یہی کانسیپٹ جو ہے وہ جس وقت ہم پارٹنرشپ کے طرف جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو یہی کانسیپٹ وہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے جو کہ سول پروپرائٹر شپ میں تھا فرق صرف اتنا ہے اتنا ہے کہ سول پروپرائٹر شپ تو ایک انڈیویجل ہے ایک فرد ہے جو پارٹنرشپ ہے وہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے لہذا وہ ہر شخص جو ہے اس نے بے اپنی کانٹریبیوشن کی ہے کیپٹل کی جو کہ انہوں نے آپس میں اگری کی ہوئی ہے اور باقی پرنسپل وہی ہے کہ جناب اگر پروفٹ ہوگا تو اس میں سے اگر میں اگر وہ لوگ اپنے لیے ڈرائنگ کرتے ہیں اپنے ذاتی اخراجات کے لیے وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا اور بقیہ حصہ جو ہے وہ ریٹین اگر کیا جائے گا کاروبار کے اندر تو وہ کیپٹل کے کیپٹل میں ایڈ ہو جائے گا تو پرنسپل وہی ہے جو کہ سول پروپرائٹرشپ کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جی یہاں پہ ایک انڈیویجل کی بجائے دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پارٹنرشپ میں اس اشتراک میں شامل ہیں وہ کیپٹل اپنے کیپٹل شیئرنگ ریشیو کے حساب سے کریں گے وہ پروفٹ میں سے جو ڈرائنگ لیں گے وہ بھی ایک خاص اماؤنٹ ہوگا جو کہ وہ آپس میں اگری کریں گے اور جو پروفٹ ہر ایک کو ملے گا وہ بھی جو ہے وہ پروفٹ شیئرنگ ریشیو کے حساب سے یا کیپٹل شیئرنگ ریشیو کے حساب سے ان کو ملے گا تو یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں اب ایک چیز اور رہ گئی اور وہ ہے این جی اوز اور این پی اوز یعنی نان گورمنٹل آرگنائزیشن اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ان دونوں کے اندر کیپٹل کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پہ جو excess of income over expenditure ہے ریسیٹ اوور ایکسپینڈیچر ہے وہ ایکومولیٹڈ فنڈ یا جنرل فنڈ کے اندر دکھایا جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ این جی او اور M P O basically charitable organisation ہیں وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے اور نہ کسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہیں چونکہ وہ چیریٹیبل ادارے ہیں لہذا ہم ان کو چیریٹی دیتے ہیں اس لیے کیپٹل کا تصور وہاں نہیں ہے جتنی اس جو رسیٹ ہے اس رسیٹ میں سے وہ جتنے اخراجات کرنا چاہتے ہیں جتنی چیریٹی آگے جن لوگ جس مقصد کے لیے قائم ہے وہ اس مقصد کو ہاس کے حاصل کرنے کے لیے وہ جو بھی کرتے ہیں اخراجات وہ جب آپ مائنس کریں گے اس میں سے رسیٹ میں سے جو سرپلس اگر بچ جاتا ہے ایکسس بچ جاتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کسی کو نہیں ہو سکتا سول پروپرائٹر اپنے خرچ کے لیے اپنا تمام منافع گھر لے جا سکتا ہے پارٹنرز پارٹنرشپ کے اندر جو پروفٹ ہے وہ تمام کا تمام اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں این جی او اور این پی او میں کوئی پروفٹ یا کوئی ایکسس جو ہے وہ کوئی گھر نہیں لے کے جا سکتا وہ اسی این جی او یا این پی او کو بلونگ کرتا لہذا این جی او این پی او میں کیپٹل کا کوئی تصور نہیں اب ہم بات کرتے ہیں کمپنیز کی کمپنیز یا لمیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے شیئر کیپٹل جو ہے ایک کانسپٹ ہے اور اس کو شیئر کیپٹل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو سرمایہ درکار ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نمبر آف شیئرز میں اور جو اماؤنٹ چاہیے ہو ہر شیئر کا ایک فکسڈ ڈینامینیشن ہوتا ہے یا ویلیو ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ طے کیا کہ ہمیں اپنی کمپنی میں ایک لاکھ روپے کا سرمایہ چاہیے تو آپ اس کو دس ہزار شیئرس فی شیئر دس روپے کا اس حساب سے آپ اس کو شیئرز میں تقسیم کر دیتے ہو اب یہ دس ہزار شیئرز آپ نے کیوں کیے جی ایک ہی کر دیتے آپ تو چیز یہ کہ کمپنی میں ایک نہیں ایک سے کہیں زیادہ شیئر ہولڈرز ہو سکتے ہیں ہاں اب ہمارے ملک میں باقی دنیا کی طرح ایک شخص بھی لمیٹڈ کمپنی بنا سکتا ہے اور اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہو سکتی ہے وہ بات یا کیوں ہوتی ہے یا اس کی اس کی وجہ کیا ہے وہ آئندہ کسی لیکچر میں بتائیں گے فی الوقت یہ کہ جی شیئر کیپٹل جو ہے وہ مختلف لوگوں کو دینا ہے پارٹنرشپ میں ہم نے کہا کہ پارٹنرشپ اگریمنٹ میں کیپٹل شیئرنگ ریشیو ہے لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ چونکہ ایک لیگل پرسن ہے جورسٹک اینٹی ہے اس کا وجود اس کے اونر سے علیحدہ ہے لہذا ان اونرز کو اس بات کا ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اس کمپنی کے اس حد تک مالک ہے کہ جس حد تک ان کے پاس اس کے شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں یا شیئرز موجود ہیں اور جو ویلیو ان شیئرز کا بنتا ہے وہ ویلیو کی حد تک وہ اس کمپنی کے کیپٹل میں شریک ایک انڈیویجل ایک کمپنی کے اندر ایک شیئر بھی رکھ سکتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اب تو اجازت اس بات کی بھی ہے کہ ایک ہی انڈیویجل سارے کے سارے شیئرز بھی رکھ سکتا ہے یہ شیئرز سیریلی نمبر ہوتے ہیں اور ابھی جو میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ جی دس ہزار شیئرز ہیں تو وہ ایک سے لے کے دس ہزار تک سیریلی نمبرڈ ہوں گے کیونکہ وہ دس روپے کا ایک شیئر ہے لوگ شیئرس کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو بیچ بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور خاص طور پہ جو پبلک کوٹڈ کمپنیز ہیں یا لسٹڈ کمپنیز جن کو ہم کہتے ہیں یا وہ کمپنیز جن کا جن کے شیئرز کی ٹریڈنگ جو ہے اسٹاک ایکسچینج پہ ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ ریگولرلی کام ہوتا ہے کہ شیئرز جو ہیں وہ خریدے بھی جاتے ہیں اور بیچے بھی جاتے ہیں تو اس لیے شیئر اور شیئر سرٹیفکیٹ پھر فزیکلی ٹرانسفر بھی ہوتے ہیں کیونکہ ٹائٹل جو ہے وہ چینج ہو گیا ہوتا ہے جس کی اونرشپ ہے وہ چینج ہو گئی ہوتی ہے میرے پاس سے میں نے کسی اور کو بیچ دیے تو میں میرے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے کہ میں وہ شیئر سرٹیفکیٹ رکھوں کیونکہ میں اب اس کمپنی میں اونرشپ نہیں رکھتا سو so, ہر وہ شخص جو کمپنی کے اندر شیئرز اون کرتا ہے اس کو ہم شیئر ہولڈر یا کمپنی کا ممبر کہتے ہیں کمپنی ہر ممبر یا شیئر ہولڈر کو ایک شیئر سرٹیفکیٹ یا جتنے اس کے شیئرز ہیں اس کمپنی کے اندر اتنے شیئر سرٹیفکیٹس جاری کرتا ہے as evidence of the fact کہ آپ ان شیئرز کو اون کرتے ہو ان شیئرز کے مالک ہو یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں یہ شیئر سرٹیفکیٹس کہلاتے ہیں اب ذرا کمپنیز آرڈیننس 1984 کی طرف آ جائیے جہاں پہ کہ ترتیب دی ہوئی ہے اور طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ یہ سب شیئرز وغیرہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں اور ان کے تفصیل ان کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے جو سیکشن ہے section eighty nine of the companies ordinance وہ یہ ہے کہ eighty nine subsection one جو ہے the shares or other interest of any member in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the articles of the company جو پہلی شک ہے وہ یہ کہتی ہے سیکشن ایٹی نائن کی companies ordinance nineteen eighty four کی یہ شیئرز جو ہیں یہ موویبل پراپرٹی ہے یعنی یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اور ٹرانسفر کا طریقہ جو ہے وہ وہ ہوگا کہ جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسن کے اندر لکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے ذکر memorandum and article of association کا ہوا تھا جو گورننگ ڈاکیومینٹس ہیں کمپنی کے تو آرٹیکلز میں طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ ٹرانسفر جو ہیں وہ شیئر کیسے ہوں گے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری چیز جو ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ each share in a company shall have a distinguishing number یعنی ہر شیئر کا ایک خصوصی یا خاص نمبر ہوگا یہ کیوں ہوگا تاکہ شیئرز کا آپس میں ان کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہو جائے اگر سب کا ہی نمبر ایک جیسا ہوا تو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا کون سا شیئر بک رہا ہے کون سا نہیں بک رہا کون سا ٹرانسفر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو ذرا اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اور خاص طور پہ یہ بات وہاں پہ ضروری اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ جہاں لسٹڈ کمپنیز کے حوالے سے جہاں پہ کہ پبلک ایٹ لارج جو ہے اس نے وہ شیئرز خریدے ہوئے وہ پبلک ایٹ لارج اس شہر میں واقع نہیں ہے جہاں پہ اس کمپنی کا رجسٹرڈ آفس موجود ہے یا ہیڈ آفس موجود ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خیبر سے لے کے کراچی تک گوادر تک موجود ہو سکتے ہیں وہ شیئر ہولڈرس تو ان سب کو وہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ان سب کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹلی exactly کون سے شیئرز ان کے ہیں تیسری چیز a certificate under the common seal of the company specifying any shares held by any member shall be prima facie evidence of the title of the member to the shares therein specified اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شیئر سرٹیفکیٹس جو ہیں جو کہ کمپنی کی سیل مہر جس کے اوپر چسپاں ہوگی اس میں اس سرٹیفکیٹ میں جتنے شیئرز لکھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہوگا on the face of it ظاہری طور پہ کہ آپ اتنے شیئرز کے مالک ہیں یہ ایویڈینس آف ٹائٹل اور ایویڈینس آف پراپرٹی ہے اس کے بعد یہ تین شک یا تین چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کو سیکشن ایٹی نائن کے حوالے سے بتائی اب آئیے ایک اور موضوع کی طرف ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ جی آترائزڈ کیپٹل بھی کچھ ہوتا ہے ایشوڈ کیپٹل بھی کچھ ہوتا ہے یا پیڈ اپ کیپٹل بھی ہوتا ہے یہ آترائزڈ کیپٹل کیا ہوتا ہے اور یہ ایشوڈ یا پیڈ اپ کیپٹل کیا ہوتا ہے تو اب یہ ذرا دیکھ لیں کہ کیا ہے آترائزڈ کیپٹل جو ہے از دا میکسمم لمٹ اور the maximum amount of capital that company can issue and is mentioned in the memorandum memorandum articles of of of the company the company cannot issue capital exceeding this amount unless it it amends the memorandum articles articles of Authorized capital ایک وہ انتہا انتہائی لمٹ ہے اماؤنٹ ہے جو کہ کمپنی کیپٹل کے طور پہ کسی ایک وقت یا کسی بھی وقت ریز کر سکتی ہے یعنی اس سے زیادہ انتہا سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے اس انتہا تک پہنچ سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ پہلے دن ہی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دن کر لیجئے آپ پہلے دن وہ نہیں پورے کا پورا کیپٹل ایشو کرتے آپ اس سے کم کرتے ہیں اور پھر اگلے دس سال میں پانچ سال میں چار سال میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے مزید کیپٹل ریز کرتے ہیں مزید شیئرز ایشو کرتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو اسٹیٹڈ میکسیمم اماؤنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں آپ جا سکتے صرف ایک صورت میں جائیں گے کہ جب آپ اپنے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسن میں امینڈمنٹ کریں گے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں اس حوالے سے امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ کو شیئر ہولڈرس کی میٹنگ بلانی پڑے گی بورڈ ریکمینڈ کرے گا شیئر ہولڈرز اپروو کریں گے کہ ہاں آترائزڈ کیپٹل کی لمٹ دس کروڑ سے بڑھا کر پچاس کروڑ کر دیں پھر وہ تمام قصہ اور کہانی جو ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس جائے گا اور اس سے ریلیٹڈ ایک پورا پروسیجر ہے کہ جی یہ کس طریقے سے یہ کیوں کرنا ضروری ہے یا اس کی وجہ کیا ہے اور وہ اجازت دے کر کے اور پھر آپ اس کا آتھرائز کیپٹل جو ہے وہ امینڈ کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میمورینڈم اور آرٹیکلس کو میں امینڈمنٹ ہوگی اور وہ دوبارہ سے نئے فگرز کے ساتھ پرنٹ ہوں گے تو آتھرائز کیپٹل ہو گیا دا میکسمم اماؤنٹ وہ انتہا اماؤنٹ اس کیپٹل کی انتہا اماؤنٹ کی جو ایک کمپنی ریز کر سکتی ہے اب issued and paid up capital issued یا paid up paid up capital وہ اماؤنٹ ہے جو کہ اس آترائزڈ کیپٹل میں سے جاری کیا جا رہا ہے ایشو کیا جا رہا ہے minimum amount of capital that a company can issue is one share each for its members and the maximum is equal to the authorised capital of the company تو یہ بات تو سمپل سی ہو گئی سو پیڈ اپ کیپٹل اور آترائز کیپٹل میں یہ فرق ہے کہ جی paid up is that portion اور that part of authorised capital جس کو آپ نے ایشو کیا ہے جس کو جاری کیا ہے جس کے ایوز کمپنی کو کیپٹل اپنے شیئر ہولڈر سے ملا اور آترائز کیپٹل وہ میکسیمم لمٹ ہے جہاں تک کمپنی جو ہے وہ کیپٹل ریز کر سکتی ہے اس میکسیمم اماؤنٹ میں تبدیلی ہو سکتی ہے ایشوڈ شیئر کیپٹل مختلف اسٹیجز پہ بڑھایا جا سکتا ہے within the limit overall limit as stated in the authorised capital a company can issue shares of different classes having different denomination and different rights attached اب یہ کیا مطلب ہوا عام طور ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ جی کیپٹل اب چیز یہ ہے کہ جی جنرلی جو کمپنیز ایشو کرتی ہیں شیئرس وہ آرڈنری شیئرس کہلاتے ہیں جس میں ہر شیئر کا ایک ووٹ ہوتا ہے سو اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ہر شیئر کا ایک شیئر معاف کیجیے گا ہر شیئر کا ایک ووٹ ہوتا ہے اب چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید شیئرس ایشو کریں لیکن ہو سکتا ہے کہ ووٹنگ رائٹ نہ ہم ان کو دینا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ جی کم ڈینومینیشن یعنی پانچ روپے کا دس روپے کی بجائے ہم پانچ روپے کا شیئر جاری کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک شیئر ہوتا ہے پریفرنس شیئر جس کو کہتے ہیں وہ پریفرنس شیئر جاری کرنا چاہیں تو مختلف کلاسز آف شیئرز ہوتے ہیں ان کے رائٹس مختلف ہوتے ہیں وہ پریفرنس کیوں کہلاتا ہے آرڈنری کیوں کہلاتا ہے یہ تمام باتیں ہم آگے چل کر کے آپ کو بتائیں گے لیکن فی الوقت آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ مختلف کلاسز ہو سکتی ہیں اور اس بات کی اجازت دی گئی ہے section ninety companies ordinance nineteen eighty four کے حوالے سے وہ کیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے آئیے وہ اب دیکھیں section ninety companies ordinance nineteen eighty four کا یہ کہتا ہے کہ a company limited by shares may have different kinds of share capital and classes therein as provided as provided memorandum memorandum and articles یعنی اس بات پہ کوئی بندش نہیں ہے کمپنیز آرڈیننس سیکشن نائنٹی کے حوالے سے کہ آپ مختلف کلاسز آف شیئرس اور مختلف قسم شیئرس کی وہ جاری کریں شرط صرف یہ ہے کہ وہ کس کس قسم کی کے شیئرز جو ہیں آپ جاری کر سکتے ہیں اس کا ذکر یا تذکرہ memorandum and articles of association کے اندر لازم ہے دوسری چیز provided different rights and privileges in relation to the different classes of shares may only be conferred in such manner as may be prescribed وہ کہ جی آپ ضرور یہ مختلف کلاسز کریں لیکن ان کے ساتھ جو رائٹس ہیں ان مختلف کلاسز کے یا پرولیجز جو ہیں ان مختلف کلاسز کے وہ صرف اسی حد تک یا اسی انداز سے ہو سکتے ہیں جس انداز میں ان کو بیان کیا گیا ہے اور وہ بیان کہاں کیا گیا ہے وہ میمورینڈم اینڈ آرٹیکل میں کیا گیا ہے تو یہ بات تو شیئر کیپٹل کی نیچر اور ٹائپ کے حوالے سے ہوئی اب شیئر کیپٹل ہی کے حوالے سے ہمیں اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو انفارمیشن ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے share capital shall be classified under the following sub heads number one issued subscribed and paid up capital distinguishing in respect of each class between سب سے پہلے کہ جی چیز جو ہے جو کہنی ہے آپ کو کہ جی ایشوڈ سبسکرائبڈ یعنی یہ سبسکرائب کا کیا مطلب ہے اینڈ پیڈ اپ ایشوڈ اور پیڈ اپ کیپیٹل ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ شیئرز جو ہیں وہ پارٹلی پیڈ ہوتے تھے یا شیئرز کے اگینسٹ پیسے کی وصولی ہو رہی ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ الفاظ partly paid up subscribed fully subscribed issued fully subscribed and paid up یعنی وہ ایشو ہوئے ان کو پورے طریقے سے لوگوں نے شیئرز ان کو مل گئے اور انہوں نے پورے پیسے اس کو دے دیے تو یہ ایک ہیڈر ہے یا ایک کلاسیفیکیشن ہے جو کہ دی جانی ہے اس میں ڈسٹنگوش کس کے کیا کرنا ہے ڈسٹنگوش یہ کرنا ہے کہ ہر کلاس آف شیئر کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرنا ہے between a shares allotted for consideration paid in cash یعنی وہ شیئرز جن کے عفظ آپ کو کیش کی وصولی ہوئی کیش کا مطلب یہ نہیں کہ جی روپے اور پائی جو آپ جمع کرا رہے ہیں بلکہ چیک بھی ہو سکتا b shares allotted for consideration other than cash showing separately shares issued against property and others to be specified اب یہ کیا مطلب ہوا بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کمپنی کو مثلا ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے وہ صاحب جن کے پاس زمین ہے وہ کہتے جی ٹھیک ہے میں یہ کمپنی کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہوں لیکن مجھے ملکیت دیجیے کمپنی کے اندر مجھے شیئرز ایشو کر دیجیے تو یہ کیش میں انہوں نے کانٹریبیوشن نہیں کیپٹل کی کی انہوں نے کائنڈ میں کر دی یعنی انہوں نے زمین دے دی کمپنی کو جب زمین دے دی کمپنی کو اور اس کے اگینسٹ وصولی نہیں کی تو کمپنی پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس شخص کو اس کے عفظ شیئرز ایشو کرے تو کیش میں جس نے جتنی کانٹریبیوشن آئی اور کائنڈ میں جتنی کانٹریبیوشن آئی وہ علیحدہ علیحدہ شو کرنا ہے اور کہ دونوں کے اگینسٹ کتنے کتنے شیئرز جو ہیں وہ ایشو ہوئے اب ایک تیسری ہے تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ shares allotted as bonus shares اب یہ بونس شیئرز کیا ہوتے ہیں بونس شیئرز جو ہیں وہ جو کمپنی کے موجودہ یا جس سال میں وہ ڈکلیئر ہو رہے ہیں یا اناؤنس ہوتے ہیں بونس شیئرز یا دیا جانے کا فیصلہ شیئر ہولڈرز کو دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ نمبر ایک تو paid tax sorry tax profits taxed profits جو ہیں ان میں سے فلی پیڈ اپ ایشو کیے جاتے ہیں ایگزٹنگ شیئر ہولڈرس کو ایگزٹنگ شیئر ہولڈرز جو ہے ان کو کس مناسبت سے ایشو کیے جاتے ہیں ان کو اس مناسبت سے ایشو کیے جاتے ہیں کہ جی جو ان کی ایگزٹنگ شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے تو ایسے شیئرس جو کہ بونس شیئرس کے طور پہ ایشو کیے گئے ہیں ان کو کیونکہ بونس شیئر کے اگینسٹ کوئی کیش وصول نہیں ہوتا nothing is received in kind وہ صرف اس پروفٹ میں سے which could have been distributed to the share in cash اس میں سے بجائے کیش میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے وہ پروفٹ آپ نے بونس شیئر جو ہیں وہ جاری کر دیا تو ان کو جو ہے وہ ڈسٹنگوش کرنا پڑتا ہے علیحدہ سے اس کو دکھانا پڑتا یہ تمام باتیں ہم نے یہاں تک ابھی ہم پہنچے ہیں اور یہ شیئر کیپٹل کے حوالے سے ابھی ابتدا ہے ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا کہ شیئر کیپٹل کیا ہوتا ہے شیئر سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جی کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے شیئر کیپٹل کے بارے میں سیکشن ایٹی نائن اور سیکشن نائنٹی کیا کہتا ہے آترائزڈ اور ایشوڈ شیئر کیپٹل کا ڈفرنس اور جو انفارمیشن ڈسکلوز کرنا ہے ان کے حوالے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر اس پہ ایک سرسری سی نظر ہم نے دوڑائی اب یہ تمام چیزیں اور یہ تمام معاملات ہم اگلے لیکچر کے اندر کنٹینیو کریں گے شیئر کیپٹل کیا ہی ذکر کریں گے اور مزید تفصیل شیئر کیپٹل کے دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا کیا ایشوز انوالوڈ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے جہاں تک اکاؤنٹنگ کا تعلق ہے تو وہ ہم اکاؤنٹنگ جو ہے وہ آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ون کے لیکچرز میں آلریڈی بتا چکے ہوں اس وقت تو ہم نے کانسیپٹس اور ان ڈسکلوجر اور پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ